میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ وہی بات کہا کریں جو بہترین ہو در حقیقت شیطان لوگوں کے درمیان فساد ڈالتا ہے شیطان یقینی طور پر انسان کا کھلا دشمن ہے